سوال ہے کہ بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں عیب آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو دیکھیں قربانی کے وقت اگر جانور میں اچھلنے کودنے کی وجہ سے چونکہ قربانی کا وقت ہوتا ہے وہ چھری دیکھتا ہے ذبح ہونا اس کو متحق ہو جاتا ہے کہ مجھے قربان کیا جا رہا ہے تو وہ بچنے کی کوشش کرنے کے لیے اچھلتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی عیب آ جاتا ہے تو وہ اس میں حرج نہیں ہے اسی جانور کو قربان کر دیں اگر اچھل کے بھاگ بھی گیا اور اسی وقت اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا تو بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اس میں شمار نہیں ہوگا کہ ابھی لیٹنے سے کھڑا ہو گیا بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کھڑا ہو کے بھاگ گیا ایک گلی نکل گیا دو گلی نکل گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر بھاگ بھی گیا اور اس کو پکڑ کے پھر دوبارہ ذبح کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے عیب کو عیب شمار نہیں کیا جاتا واللہ تعالی تعالیٰ عالم